جناب قعب احبار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ٹڈی سمندر کے شکار میں سے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1855